وقال وقال انني من المسلمين ايضا وذكر فان عیدن تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه اخرى من امل امل علیہ امرا فور رو الما بخاری و مسلم فی شہ ما مزد ناظرین و سامعین مشاہدین و مشاہدات جناب مفتی طارق مسعود صاحب مسلک کے دیوبند کے مشہور اور معروف عالم ہیں ذہن و فکر کے اندر وسعت بھی ہے مقبولیت بھی ہے ان کی یہ کلپ ابھی میں نے سنی جس میں وہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے یہ بر صغیر میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ حدیث سے بھی ثابت نہیں حتیٰ کہ ضعیف حدیث سے بھی اور آپ کے ہاں فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا یہ بر صغیر میں رائج ہونے والی چیز ہے یعنی یہ چیز ناجائز ہے بدعت ہے یہ جب حدیث ثابت نہیں ہے کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور بر صغیر کے مسلمانوں کی ہاں یہ چیز رائج ہے تو ظاہر بات ہے ایک نئی چیز ہے اور نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے اور بدعت کا چھوڑنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب یہ چیز بدعت ہے حرام اور ناجائز ہے آپ اس کا باقاعدہ اعتراف کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں رہے ہیں آپ چھوڑنے کے لیے جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں جو فارمولہ استعمال کر رہے ہیں کیا وہ فارمولہ صحیح ہے جب آپ کے بقول خود یہ چیز ثابت نہیں ہے اور یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کتابوں کے اندر تو جب یہ چیز ثابت نہیں ہے ناجائز عمل ہے بدعت ہے تو اس کا چھوڑنا فوری طور پر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے آپ جو طریقہ اپنا رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے آپ اس کو چھڑوا رہے ہیں تو جناب مفتی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ تشرعی دور نہیں ہے یہ اللہ نے دین کو کامل کر دیا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا شریعت مکمل ہو گئی دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے لہٰذا تشریعی دور نہیں ہے کہ آپ دھیرے دھیرے اس کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث امر تو کم بے شعین فمر مستتا وہی دا نہیں تو کم انشین فشت نبو سعید بخاری کے حدیث ہے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت بھر اس پر عمل کرو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے مکمل اجتناب کرو جب یہ ثابت ہو گیا کہ بدعت ہے یہ عمل ناجائز ہے تو اس کو چھوڑ دینا واجب اور ضروری ہو گیا اب اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے چھوڑنے میں ٹائم لگے گا دس سے بیس سال لگ سکتے ہیں اور آپ خود اسے دھیرے دھیرے چھوڑ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر ان سالوں میں جو مدت آپ بتا رہے ہیں اگر کسی کی وفات ہو گئی تو گویا کہ وہ بدعت پر عمل کرتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی کیا کس کی گارنٹی ہے کون کتنے سال جیے گا لہذا جب یہ چیز آپ خود اقرار کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ چیز ناجائز ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کو چھڑوانے کے لیے آپ دس سے بیس سال کا مطالبہ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ دس سے بیس سال لگ جائیں گے تو مفتی صاحب دین اللہ نے مکمل کر دیا بدا سے اجتناب کرنا ضروری ہے اس کے لیے اتنی تاخیر کیوں یہ ساری باتیں آپ کی درست کہ آپ نے کہا کہ ثابت نہیں لیکن آپ جو اس بدعات کو چھوڑنے کے لیے جو طریقہ اور فارمولہ استعمال کر رہے ہیں وہ سراسر غلط فارمولہ ہے غلط طریقہ ہے جب یہ چیز بدعت ہو گئی اس کو چھوڑ دیجئے اور یہ جگر صرف اہل حدیثوں کے پاس ہے یہ عمل ہندوستان میں اہل حدیثوں کے پاس بھی پہلے تھا اجتماعی دعا کیا کرتے تھے لیکن جب تحقیق سے بات ثابت ہو گئی اور علماء نے لوگوں کو منع کر دیا کتابوں میں لکھ دیا فوراً لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا وہ طریقہ نہیں اپنا جو آپ طریقہ اپنا رہے ہیں درس دیا علماء نے فوراً چھوڑ دیا اس کو یہ ذہن بنائیے خود اپنا بھی اور اپنی عوام کا بھی کہ ان کے پاس حدیث آ جائے حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں بدعت کو چھوڑ دیں یہ نہیں کہ ایک بدعت کو چھوڑنے کے لیے کئی سال درکار ہو جائیں یہ تشریح دور ختم ہو چکا ہے یہ شراب دھیرے دھیرے اللہ نے اس کو حرام کیا لیکن جب حرام ہو گئی تو اس کا پینا جائز نہیں ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہوگا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی دن بھر میں دس بوتل پیتا ہے تو آپ اس سے کہو ایک بوتل پیو دو بوتل پیو یا اس طریقے سے آٹھ بوتل پیو دھیرے دھیرے چھوڑو ایک آدمی رشوت لیتا ہے اور وہ رشوت دن بھر میں دس ہزار لیتا ہے آپ اس کو بولیے کہ دس ہزار نہیں نو ہزار لو آٹھ ہزار لو دھیرے دھیرے چھوڑو نہیں جو چیز حرام ہے اس کو مکمل چھوڑنا ہے اسے مکمل اجتناب کرنا ضروری ہے اس چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو دھیرے دھیرے چھوڑیے یہ دھیرے دھیرے چھوڑنے والی جو سیاست ہے غلط سیاست ہے یہ غلط فارمولہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق نہیں ہے جو چیز حرام ہے اس کا چھوڑ دینا مکمل طور پر ضروری ہے یعنی کہ آپ اسے دھیرے دھیرے چھوڑیں گے تو یہ جگر پیدا کیجئے لوگوں کا ذہن بنائیے اور خود اپنا ذہن بنائیے کہ کوئی چیز اگر غلط ہے اور کوئی چیز اگر سنت ثابت نہیں ہے خود اس کو چھوڑ دیں اور عوام کو بھی چھوڑنے کے لیے کہیں یہ نہیں کہ آپ دھیرے دھیرے چھڑوا رہے ہیں اور اتنے سالوں تک جب آپ اس پر عمل کرتے جائیں گے اس کا ذمہ دار آخر کون ہوگا جب آپ خود اعتراف کر ہیں کہ چیز بدعت ہے یا یہ چیز ثابت نہیں ہے اور ظاہر بات ہے جو چیز حدیث سے ثابت نہ ہو جب ضعیف حدیث ثابت نہیں تو قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر اس کا چھوڑنا میرے مفتی صاحب واجب ہو جاتا ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے اور یہ جگر ہم اہل حدیثوں کے الحمد للہ سما الحمد للہ ہمارے علماء نے ایسا ذہن بنایا ہے ایسی ہماری تربیت کی ہے عوام کی اور لوگوں کی کہ جب وہ کوئی چیز کے بارے میں سنتے ہیں کہ چیز بدعت ہے فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے ان کے ہاں ٹائم نہیں لگتا کیونکہ وہ جانتے کہ تشریح دور ختم ہو گیا بدعت حرام ہے بدعت کا چھوڑنا ضروری ہے اللہ کے من عمل علیہ امرنا فوار جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے جس نے ہمارے اس دین میں ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے لہذا جب یہ ثابت کر رہے ہیں خدا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں ہم آپ کے اس اقرار اور اعتراف کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ حدیث کو قبول کیجئے جب آپ اس کو بدعت مان رہے ہیں اس کو چھوڑیے بھی اور یہ فلسفہ چھوڑیے کہ ہم دھیرے دھیرے چھوڑ رہے ہیں اس کو یہ فلسفہ یہاں کام نہیں کرے گا یہ چیز حرام ہے بدعت حرام ہوتی ہے اور بدعت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اس کا کرنا حرام ہوتا ہے یہ نہ کہیں کہ چھوٹی بدعت ہے چھوٹی چھوٹی بدعتیں بڑی بڑی بدعتوں کا ذریعہ اور دروازہ بن جاتی یہ بدعتیں کفر کا منبع اور دروازہ ہوتی ہیں ماچس کی ایک تیلی پورے گھر کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے بیڑی انسان پی کر کے پھینک دیتا ہے کہیں پورا میدان جل جاتا ہے آپ دیکھیں گھر کے اندر وائر کہیں پر اس کے اندر کلو سرکٹ ہوتا ہے پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہ حدیث واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے کو کوفا کی جامع مسجد سے نکال دیا تھا وہ جو اجتماعی ذکر کر رہے تھے ان کو مسجد سے نکال دیا تھا انہوں نے یہ کوئی بہت بڑی بدعت نہیں تھی کوئی کفر والا کام نہیں تھا کہ ایسی بدا جو کفری بدات ہو لیکن وہی لوگ جو چھوٹی چھوٹی بدات کر رہے تھے چھوٹی بدعت سے جن کا آغاز ہوا تھا وہی لوگ جب نہروان کی جنگ تھی صحابہ اور کی جنگ تھی خوارج کے ساتھ ان لوگوں نے خوارج کا ساتھ دیا تھا خوارج کو تھیر تھما رہے تھے خوارج کو نیزے تھما رہے تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے ایک چھوٹی سی بدعت ان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ ثابت ہوگی لہذا اگر آپ یہ سمجھتے کہ معمولی بدعت چھوٹی بدعت ہے تو کوئی معمولی بدعت نہیں ہوتی اللہ کے سر کہیں سے کل بدعت ان ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے جب آپ اس کا اعتراف کر رہے ہیں مان رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے اور جو عوام اور جو نمازی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی آپ کے لیے سمجھانا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے یہ دھیرے دھیرے چھوڑنے والا جو فلسفہ ہے یہ فلسفہ دنیا کے طور پر تو کامیاب ہو سکتا ہے سیاست میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن دین میں یہ فلسفہ غلط ہے کیونکہ جو چیز حرام ہے مکمل حرام ہے اس کا چھوڑ دینا فوراً واجب اور ضروری ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم اس کو دھیرے دھیرے چھوڑیں گے دن بھر میں ہم دس پیکٹ شراب کوئی دس پیکٹ سگریٹ پیتا ہے دو پیکٹ آپ اس کو بولو کہ دو نہیں ایک پیکٹ پیو دھیرے دھیرے اس کو چھوڑو نہیں حرام ہے یہ اس کا مکمل چھوڑ دینا انسان کے لیے حرام ہوتا ہے اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہوتا یہ تشریح دور ختم ہو گیا اللہ نے دین کو مکمل کر دیا لہذا میری آپ سے گزارش ہے اور میں کھل کر کے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اہل حدیث بن جائیے آپ نے آپ کی میں نے ایک سنی ہے ایک کلپ جس میں آپ اہل حدیثوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث کبھی بدعت نہیں کر سکتا اور اپنے اپنے مسلک کے بارے میں کہ ہمارے یہاں تھوک کے حساب سے بدعتیں پائی جاتی ہیں بجا فرمایا آپ نے اہل حدیث کبھی بدعت کا ارتکاب نہیں کر سکتا اس نے تو سنت کی اشاعت کے لیے سنت کی حفاظت کے لیے جان بھی گما سکتا ہے ہاتھیں کٹوا سکتا ہے زبان کٹوا سکتا ہے ہمارے اسلاف نے ایسا کیا ہے آمین کہنے پر زبانیں کاٹی گئی رفادین کرنے پر اگلے اور ہاتھ کاٹے گئے لیکن انہوں نے اس کو کیا اس کو چھوڑا نہیں نبی کی سنت ہے کوئی سنت معمولی نہیں ہوتی یہ بدعت ہے حرام چیز ہے یہ ناجائز ہے یہ ہمارے نبی ہر بدعت کے بارے فرماتے ہیں گمراہی ہے یہ کسی بدعت کو معمولی نہ سمجھو یہ دین کے اندر جاتی ہے دین پر اشتراک ہے اللہ اور اس کے رسول پر استطراک ہے یہ لہذا جو بدعت ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے بدعت سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے لہذا بدعت کو نہ دیکھیں آپ آپ یہ دیکھیں کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے کس کے کلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں کس کے بات کو کس کے بات پر عمل نہیں کیا جا رہا یہ چیز آپ دیکھیں لہذا میں آپ کو کھل کر کے دعوت دیتا ہوں اگر یہ میری بات کوئی آپ تک پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اہل حدیث بن جائیے یہ جگر اہل حدیثوں کے پاس ہے یہ یہ جگر آپ کے اندر بھی آ جائے گا اگر آپ مسل کے اہل حدیث کو قبول کر لیں گے مسل کے اہل حدیث ڈنکے کی چوٹ پر اگر کوئی بدات ہے اس پر عمل نہیں کرے گا وہ اس کے لیے وقت نہیں لگے گا آبا و اجداد سے بدعت کوئی تھی رائج لا علمی میں یا تحقیق کی کمی تھی لوگ عمل کر رہے تھے ان کو نہیں معلوم تھا ان کو بتایا گیا فوراً چھوڑ دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو باپ دادا سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں صدیاں گزر گئی اس پر عمل کرتے ہوئے کبھی کوئی اہل حدیث یہ نہیں کہتا ایک عام اہل حدیث بھی بات نہیں کہتا جب اس کو حدیث سنا دی جاتی ہے کہ نبی کا فرمان ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ فوراً اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے وہ وہ نہیں کہتا کہ دھیرے دھیرے ہم چھوڑیں گے ہماری گٹھی میں چیز پڑی ہوئی ہے ہم آب و سے عمل کرتے چلے آ رہے نہیں اس کو فوراً چھوڑ دیتا یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ جذبہ اگر ہے کسی جماعت کے اندر تو مسئلہ کے الحدیث کے اندر ہے الحدیثوں کے اندر ہے وہ سنت کا کی قدر سنت کی عظمت سنت کی اہمیت کہ ان کے سامنے کوئی حدیث آگے فوراً عمل کرتے بدعات کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں جو بدعات سے نفرت ہے جو مسل کے اہل حدیث کے پاسبانوں میں مسل کے اہل حدیث پر عمل کرنے والوں میں یا اہل حدیثوں کے اندر ہے وہ جذبہ آپ کسی اور کے یہاں نہیں دیکھیں گے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور بدعت سے نفرت جو پائی جاتی ہے وہ چیز اہل حدیثوں کے آپ کو ملے گی آپ کے اندر وسعت ہے آپ اعتراف بھی کرتے ہیں اپنے یہاں جو خامیاں ان کے آپ کے مسلک میں پائی جاتی ان کا بھی آپ اعتراف کرتے ہیں اعتراف کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہمارے بہت سارے بھائی بہت خوش ہوں گے کہ اعتراف تو کر رہے ہیں اور بھائی اعتراف کرنے سے فائدہ کیا ہے اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں آپ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں یہ تو اور بڑا آپ کے خلاف دلیل بن جاتا ہے کہ آپ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ چیز غلط ہے مان بھی رہے ہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں یہ تو اور دوہرا جرم ہو جاتا ہے ایک انسان چلو بھائی اس کا اشتہاد کہیں تک لے جاتا ہے اور وہ نہیں مانتا ہے کہ چیز غلط ہے اور اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے اور وہ اس کو مان لیجئے صحیح سمجھتا ہے لیکن آپ تو الگ مسئلہ ہے وہ لیکن آپ اسے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ چیز بدعت ہے یہ چیز ناجائز غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی فوری طور پر آپ اس کو نہیں چھوڑ رہے فوری طور پر چھوڑنا ضروری ہے یہ یہ جگر اور یہ ہمت ہم اہل حدیثوں کے پاس ہے الحمد کوئی چیز بدعت ثابت ہوگی فوراً چھوڑ دیتا ہے اہل حدیث یہ نہیں کہتا کہ ہم برسوں سے اس کو پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں تو الحمد للہ آپ کے ہاں ذہن و فکر کے اندر اساد پائی جاتی ہے آپ خامیوں کا جو آپ کے مسلک میں اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور مسلک حدیث کی تعریف بھی آپ کرتے ہیں میں نے ایک آدھ کلیپ آپ کی سنی ہے لہذا میں کھل کر کے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اہل حدیث بن جائیے مسلک اہل حدیث قبول کر لیجئے یہی برحق جماعت ہے اور یہی جماعت حقہ ہے یہی فرق ناجیہ اور یہی طائف منصورہ ہے یہ آپ اس کو قبول کر لیجئے تو صرف اعتراف کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان قبول نہ کر لے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام برحق دین ہے کہتے بھی ہیں لیکن قبول نہیں کرتے اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ بدعت ہے لیکن عمل کر رہے ہیں اس پر یہ دوہرا جرم ہو جاتا ہے آپ اگر پہلے اسے بدعت نہیں مانتے آپ اسے اگر پہلے جائز سمجھتے تو ایسی تو آپ کے لیے جائز ہو سکتا کیونکہ آپ کا اشتہاد کہتا ہے لیکن جب یہ چیز ثابت ہے خود آپ کی نظر میں خود آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ چیز حرام ہے یہ چیز جائز نہیں ہے سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بر صغیر میں رائج ہے یہ بر صغیر کے مسلمانوں میں صرف یہ چیز رائج ہے اور کہیں مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کا چھوڑ دینا اب آپ کے لیے ضروری ہو گیا جب آپ واضح ہو گیا آپ کے اوپر جب آپ کو بات معلوم ہو گئی آپ اس حق کو قبول کیجئے صرف اعتراف کر لینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے خود آپ کہتے ہیں سرب بر صغیر کے اندر آئے اور یہی بدعت کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ نبی کی سنت پوری دنیا والوں کے لیے نبی کا عمل سب کے لیے ہے بدعتیں علاقائی ہوتی ہیں اور کچھ بدعتیں تو بہت ساری جگہوں پائی جاتی ہیں لیکن بہت ساری بدعتیں علاقائی ہوتی ہیں کسی خاص ملک کسی خاص علاقے کے اندر ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ نے کہا کہ بر صغیر کے اندر چیز پائی جاتی ہے اور جگہوں پر یہ چیز نہیں پائی جاتی لہذا اس کے بدعت ہونے کی بھی واضح دلیل آپ نے پیش کر دی ہے لہذا اب حق بنتا ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں خود آپ کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی چھڑائیں اور ڈنکے کی چور پر آپ لوگوں سے کہیے کہ بھائی یہ چیز بدات اس کو آپ لوگ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دے ہوں گے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے جب آپ پر اسی ثابت ہوگی کہ چیز بدات ہے آپ کے لیے ضروری گیا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے قریب نہ جائیں اور عوام کا بھی ذہن ایسا بنائیں کہ جب انہیں بتایا جائے کہ چیز ناجائز ہے فوراً اس کو چھوڑ دیں لہذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دوبارہ سے بارہ بار بار دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسل کے حدیث کو قبول کر لیجئے مسل کے حدیث یہ صحابہ تابعین طب تعبین اور صلب صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے یہ یہی جماعت حقہ یہی طائف منصورہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے امین وہ جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ